یعقوب کے والد ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے انہوں نے ابو سلامہ بن عبد الرحمن اور عبد الرحمن عارج سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا دو آدمیوں کی تکرار ہو گئی ایک یہودیوں میں سے تھا اور ایک مسلمانوں میں سے مسلمان نے کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی یہودی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تو اس پر مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہودی کے منہ پر تھپڑ مار دیا یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور اس کے اپنے اور مسلمان کے درمیان جو کچھ ہوا تھا وہ سب آپ کو بتا دیا اس پر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے موسا علیہ السلام پر فضیلت نہ تو جب تمام انسان ہوش و ہوا سے بیگانہ ہو جائیں گے سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو موسا علیہ السلام عرش کی ایک جانب اسے پکڑے کھڑے ہوں گے مجھے معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے بے ہوش ہوئے تھے اس لیے مجھ سے پہلے اٹھائے گئے یا وہ ان میں سے ہیں جنہیں اللہ نے اللہ منشا اللہ سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا کے تحت مستثنا کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو تریپن